عبد الرزاق نے کہا ہمیں معمر نے زہری سے اسی کے ساتھ خبر دی مگر عبد الرزاق کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اسے جھکاتی رہتی ہے کے بجائے اسے موڑتی رہتی ہے کہ الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ترانوے